کہا جا رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ تم نے تو اسراف کر لیا پھر بھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہو یہ ہے لطف بالا لطف توجہ رہے یہاں پہ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے نفسیاتی مسئلہ یہ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا خود اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتا ہے توجہ رہے آئے دن ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے سر پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں مجھے مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں ڈپریشن کیا ہوتا ہے ڈپریشن مستقبل سے مایوسی ڈپریشن کیا ہے فیوچر سے مایوسی اپنے فیوچر سے مایوسی اپنے مستقبل سے مایوسی مستقبل انسان اپنے عمل کے نتیجے میں اپنے گناہ کے نتیجے میں اپنے مستقبل سے مایوس ہوتا ہے اس مرحلے پر بھی خدا فرماتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو اپنے عمل سے مایوس ہو اپنی ذات سے مایوس ہو مگر اس کائنات میں تم ہی تو نہیں ہو ہم بھی تو ہیں غلطی ہو گئی خطا ہو گئی اسراف کر بیٹھے مایوس نہ ہو رحمت الہی سے مایوس نہ ہو رحمت الہی سے یہ دعوت رجوع ہے توبہ کرو انعبت کرو استغفار کرو اس سے پہلے میں استغفار پہ گفتگو کر چکا ہوں لاہور میں استغفار کتنا بڑا باب رحمت ہے جو پروردگار نے کھولا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس لیکن یہ مایوسی کا نہ ہونا مشروط ہے توبہ کے ساتھ مشروط ہے انابا کے ساتھ مشروط ہے استغفار کے ساتھ لا من رحمت اللہ اس کے بعد کتنا بڑا جملہ کہا گیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا خدا تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے عام ترجمہ معاف فرماتا ہے یغفرو کے معنی چھپا دیتا ہے ڈھانک دیتا پردہ پوشی کرتا ہے ستاری فرماتا ہے یہاں